گوشت نہ کھا سور گوشت کھاگ گا نہیں لائن کا نہیں میں سور نلال کیا اسلام سور ہے حرام کیتا ہے اسلام نے بکرے نو حلال اسلام نے ہوں دس یہ حلال آرام ہے ملا کے کھانے گا پوتے حلال حرام نہیں ملا سکتا تو انہوں کیون ملائی بیٹھا اسلام وہ اسلام دے کوفر نو کیون ملائی بیٹھا ظالما ہاں۔ ملا بیٹھے ہوں ویخ کپڑے نہ پا بریک کپڑے نہ پا لانا تھی حدیث پاک میں میں تینوں حدیث پاک نال ثابت کر دینا کہ کپڑے نہ پا کی بریک لانا پہ ہے حدیث ہاں میں کہ تھی بھی حدیث پڑھ ہے جو علم چین تک پڑھو علم ہوں اتنے تمیز ہوں پی حدیث پڑھی جا رہی ہے کہ کپڑے نہ پاؤ ہوں یہ اگے بری کپڑے چست کپڑے یہ حوالہ نہ دوں تو حدیث نال کپڑے پا آرام یہ تھی کیتا ہے کہ ملاوٹی نظام کیتا ہے ملاوٹ کی گئی ہے اس واسطے ہوں مسلمان تے کافر ایک میک ہوئے پہن مل گئے تمیز کوئی نہیں یہ حلال حرام ایک نہیں ہو سکتا ہے دو زدہ ہیں دو خدا دو نبی ایک سچا ایک جھوٹا جی؟ دو ہے رات دن سمراتی ہاں جی؟ ہو سکتا ہے ہاں جی۔ ایک بندہ دو جمع نہیں ہو سکتا ایک بند نہیں ہو سکتا نا دو چیزاں آپس نہیں ایک خدا ہے ہر شہر جوڑا ہے جوڑا دے تو ایک دوسرے کی گل نہ یہ جوڑا نہیں مل سکتا کدی یہ حلال حرام کفر اسلام نیکی بدی ظلم انصاف یہ نہیں مل سکتا یہ تیری تعلیم نے سب نو ملایا ہے ہوں میں تین جوس کٹ کے دینا دکھا پی لے سارے چیزاں صحیح سٹ کے نا ایک کور تمے کا ٹکڑا میں سٹ دا تو جوس پیوے گا امب بچ امور بچ کنو سارے فروٹ بچ پہنا منہ لا کے یار کی کی پڑھایا پڑھایا تم تو تمیز نہیں ہے ہے جوس جوس نام تھوڑا تما پایا ہوں تما جوس جایا ہے تو تو لگا ہے اسلام یا پٹھے دل میں یہ بھی تیرے تیر کسی پوچھا ہے اتنے بھی آئی چھٹی آئی نہیں چھٹی پی گیا ہے وہ تنخواہ بسکٹ آیا ہے تو تیرا منہ بند ہو گیا یہ بسکٹ نے وہی منہ بند کیا ساڈا یہ تنخواہ نے معاش نے پیٹ نے یہ سارا اکبر آبادی صاحب فرما نے دشمن دین نے ہماری دنیا سنوار دی دشمن دین نے ہماری دنیا سنوار پیشے سکم زبان ہے ہمت ہی ہار دی وہ نام راج زبان جی پیٹ کے سامنے کھڑی ہے نا یہ ہمت ہاری کھڑی ہے کوفر واسطے با اختیار ہے جنہ کرو جدو اسی دین دیواری یار کی کریے مجبوری ہے لانتی واسطے واسطے اختیار دین مجبور جی ساری حکومت کی کریے جی جناب ہوں ہوں ہوں مولوی ایک دوسرے کٹھے نہیں ہوتے اسلام کا کا قانون کیون چل سکتا شیا شیا چلائیے فلانا فلانا فلانا میں میں انہوں مثال دیتی کہ دھد دھد دھد لیا لیا لیا ہے چلو کھوتی اسی سارے تو آخر یار یہ سارے دھد کس طرح کٹھے پیے کی چلو بھی یہ تھی سارے مختلف دھد میں نہیں پینا میں جی۔ اچھا ہوں بھی ایک بندہ سور نہیں دھد لایا تو آنا چلو یہ ٹھیک ہے وہ اس طرح کی دھد اتفاقی جو سور نہیں سن سور نہیں دھد پینا نال اتنے تو تیری مجبوری نہیں اتنے مجبوری ہے مولویا کی اسلام کا قانون کسی نے دھد پلا ہے تو ہاک مجبور ہے کسی نے متر پلا ہے تو ہاکم اختیار ہے جی بریڈ سلاح چلا ہے تو ہوں یہاں اختیار ہے یہ رسول اللہ کا قانون آتا ہے پھر کی ہے ہوں شیالی فکا چلائیے کہڑی چلائیے کہڑی چلائیے ہوں شیا واپی دو بندی بریلی کوفر دے قانون دے انہوں دے انہوں کو اتفاق کرا دی وہ سور کھماوا نے اتفاق انہوں ڈنڈے نال کرا لیا لیکن اسلام دو تے نہیں ہو سکتا بکرے دو تے نہیں ہو سکتا کی پتہ جی وہ کہندے بکرا حلال ہے نہیں انہوں دی فکا اپنی ہے باقی یہ کی نہیں کی نہیں بکرا سے نہیں کھاندے اچھا سور اگر سور کھا لو چلو اختلاف تے نہیں ہوں ساری حکومت کا بہانا لگا ہوں یہ بعد ہوں دشمن نے سانو کھوایا گندم دانا بہشت گندم دانا کھانے پیسے کھانے تو نہیں کھانے کھانے پیو نا ہوں کیوں جرم نہیں ہوں پھر وہی گندم دانا دشمن دیکھ آیا کا شیتانہ دے دوست بارش کا پھر انہیں پھر آیا سارا نظام گندم دانا سب چیز تنخواہ ہر شاید انگلش لازم دفتری زبان انگلش تھی پنجابی دفتری زبان انگلش یہ کی چکر ہے دیکھو کدی سوچا کسی نے بھائی کوئی سرکی کوئی پنجابی کوئی پٹھان کوئی بلوچی کوئی سندھی کوئی گال دفتری زبان انگلش یہ کی چکر ہے وہ انگلش زبان دفتری کیوں ہے جو قانون جو دفتری انگریزی ہے تے مجبوری ہے انگلش لازم ہے وہ انگلش لازم ہوئی برٹش لا کیتے بچے انہیں سورا کیا نہیں جی مسلمان تو کرنا ہے ہاں۔ تو بھائی مانا یہ سارے کافر بچوں تین وہ بڑے محبوب ہیں انگریز یہ نال چائنا دے کافر ہیں انڈیا دے کافر ہیں انہوں دی زبان کدی نہیں پڑی اچھا انہوں نے مسلمان نہیں کرنا جا سامنے بیٹھا نال یہ مسلمان نہیں کرنا تو مسلمان کنہوں کرنا ہے دیکھو چالا ویکو پھر میں انہوں آخیا یار بھائی جی ذرا ایک منٹ وہ برش پہ آتا لیٹرین فلا چلا میں لیا میں کہ نام ایک کام ایک کہہ کی میں میں کہ ماسٹر صاحب ذرا برش استعمال کر لا لا لا کر کیوں یہ تو بات میں کہ نام لا دا یہ نام برش آئے ہاں دنگل جی ہے ماردیا ہاں میں کہ تمیز ہو گئی ہے گلا دین دین مار گیا تمیز نہیں <laughs> ایڈا تیرا اتحاد و ملت ایک بےمانا ہے نئی تہذیب کا پیٹ ہے ہے کے مٹکا تو سارا کچھ ہزم واسطے دشمن نے ساری ہر چیز سانو دے دیتی دے دیتی اون بہت بہتر کھانا بہشتہ کھانا اللہ کی پسند ہے کہ نہیں رسولوں کی مومنا کی حلال ہے پاک ہے ٹھیک ہے نا جڑا انگریز والا ہے یہ رب نو پسند ہے انگریز کا قانون تعلیم تہذیب سارا نظام ہوں انہیں سانو کی دتا ہے انہیں دتا ہے متر ساڈا سی دھد انہوں نے پتا متر ملا میں دھد انہوں کی فائد پہنچا دھد نے جدو کی بت امید پلیت بیٹھے من لا کو آبے دم دم لائے وہ شراب کا کترا پاؤ تو آبے دم دم برکت دے سی اسلام یاد کفری آتے کٹھے پڑھو تو یہ پھر بھی یہ کیویں برکت دے وہ پھر انہیں سب کچھ سانو دتا اچھا ہر شاید دے کے تو ہون کی ہوں تا نام ہو گیا دہشت گرد دیکھو ہوں انہیں آن گرفت کی فڑیا کی ہویا نا ہوں تا مسلمانوں کا نام کی ہے اچھا کوئی کافر بھی دہشت گرد ہے کہ جی دہشت گردی ہوں اصل چلان نا تے امریکہ پہلے پہلے دنیا دے ایٹم بم چلایا ہوں دسو

میرا جڑا نظریہ ہوئے ہے کہ دنیا دہشت کا مانا خوف عالم بندے بیٹھے نے خوف ہوئی راس دہشت کا مانا خوف خوف کا مانا دہشت نا ہوں انہیں دہشت کا لفظ کہے کے ساری دنیا نو پاگل کیتا ہے پچھو منصوبے انہوں نے کی نے پچھو منصوبے ملک دے اتنے قبضہ کرنے واسطے ایک لفظ نال پاگل کر دیتا اس لفظ کی کی تشریح نہیں میرا تو سوال ہے اے دسو رب تالیوں جدو نبی ایتا کلا تو ڈرو ہوں نبی اجنی آخر کسی شاید ڈرو کی فرمایا کرو ہوں جی طاقت قوت زیادہ اس کی دہشت ہوں دہشت خوف ختم گئی آ کیوں رب کا خوف ہوں دہشت ہوں گی تے کو دشمن کی فرنا ہوگی ہوں اللہ نے پرکھیا انسان اپنا خوف دوجے مخلوق کا خوف نال ہے اللہ تعالیٰ پرکھدا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے قوت تو طاقت یہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہے اس واسطے سب تو زیادہ خوف ہے جڑا وہ کہہ ہے اللہ کا ایمان والا کو انہیں اصل دہشت گرد تمہوں نہیں آخیا آخیا رب تو زہر تے کیتا ہے نہ تو لایا حقیقت تو رب نو کہہ رہا کیوں جس بندے تو پوچھو بھی خوف سب تو زیادہ کہہ ہے وہ اصل رب انہیں آخیا دہشت گرد جس کا خوف ہوے وہ ہے دہشت گرد ہوں یہ رب تا یا بہرے ہوں دسو بندے کی دہشت یاد ہے یا رب دی اچھا تو پھر دہشت گرد کون ہویا بندے دی تے انی دہشت اس دی دہشت حد نہیں وہ تو لامحدود دہشت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں ہوں دہشت دہشت زیادہ ہوئی یا بندے دی گرد نے رب تو نہیں آخیا مت آٹا کھولنا ہو واسطے دیکھو پھر مخلوق قوت دیتی گئی درجے رکھے گئے ایک سپاہی ایک ڈی ایس پی آئی بادشاہ کی دہشت زیادہ ہے ہوں سپاہی کی دہشت بادشاہ تو پوے نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے کیونکہ کنواں تو بادشاہ زیادہ ہے پھر جن کی جی کنواں زیادہ ہوئے دہشت وہ زیادہ ہو سی یا تھلے کمزور کی ہو سی ایمان والا کو طاقت والے دی زیادہ ہو سی میں ادھر ایک بندہ ہے ادھر پانچ سو بندہ ہے دہشت کہیں گے ہو سی پانچ سو اچھا ہوں آ گیا اصلا ایک مسئلہ فرا دو پانچ سو بندہ خالی ہو ہوں دہشت کے لیے لالما جی بندے دی ہوں تو پرانا پانچ سو ایک دی کیوں پہ رہی ہوں آ گیا اصلا ہوں یہ تو ثابت ہو گیا کہ اصلا دہشت گرد بندہ نہیں یہ بندہ ہوں یار تو پانچ سو ہے یہ بندہ دہشت گرد ہے دیکھو بندہ اصل تو ڈرتا ہے یا اصلا بندے تو ڈرتا ہے بندہ ڈرتا ہے جی شاید بندہ ڈر رہا ہے دہشت ہوتی زیادہ یا بندے ایمان نہ رکھو یار تھوڑی جی اکل رکھ دو تو سمجھ لو گلا دشمن کی پالیسی کا چال لو جی، جی۔ کی ہے اصلے دی اصلے دی دہشت بندے دے تے بندے دی دہشت اصلے دا ہے اچھا ہوں دہشت بندے نو مار کے ختم ہوتی ہے اصلے نو ختم کر کے اصلے نو تے ہن کی ہو رہی ہے بندے نو مار کے وہی مسلمان کافر کوئی دہشت گرد نہیں دہشت گرد جو ہے مسلمان ہے کیوں نے رب نو آخیا اسلام چھڑ دو دہشت گردی ختم جن بمب چلاؤ امریکہ کی کلی آئٹم بمب جن چلاؤ کوئی دہشت گردی نہیں تھی کوئی دہشت گرد نہیں ہوں سب تو چوکھا دنیا دے امریکہ نے استعمال کیتا ہے جی۔ جدید خطرناک اصلا بھی امریکہ ہے دہشت گرد ہوں اس طرح دیکھو ایک بندہ سائیکل چلا کے آ رہا ہے ٹرالا لے کے آتا پیا ہوں وہ ڈری جائے کہ میرے ٹرالے کو تباہ کرتے ہاں، جی، ٹرالے والا ڈری جانا سائیکل والے ہوں ویکو پاگل بنایا سانو کس طرح کس درجے کا

ہوں بیٹا سارا مارکا میں دے سنڈے ہوئے دے پھر دہشت ختم ہو جاتی کیونکہ ہو جائے وہ تو الٹا بج ہوں ویکو کمزور تو دہشت ہوں وہ سنڈا ان مار رہا دہشت گرد کا کے ظالما مار تو رہا دہشت گرد بھیڑ مار ہوں امریکہ ہوئی دہشت آ کے چھ ملک کھول سعودی عرب گیا عراق گیا ایران پاکستان چھ ملک یہ تو اس گلے دہشت ہے جی دہشت ہی نہ تو پتا نہیں ساڈا کرتا کی ہو یہ تو دہشت کی نا سر جی، جی۔ یہ سارے کو ڈریا پیا ملک کھوئی جانا ہوں کسی کے گھر جا کے باہر جاؤ تے بندے ڈر دے مارے تھی انہوں ریفل اصلے دکھاؤ سب چیز لوٹ لو گھر دے قبضہ کرو ان نس کے باہر جاوے تے ہوں جا آخو دہشت گرد جا رہا جا رہا ہے ہوں سارے شہر والے پنڈ والے سارے تھوڑے لو جائیں یار تھوڑے تھوڑے تھوڑی دہشت گرد ہے کی آ کے گھروں نشا جانا بس لانتی نسیا گھروں جانا ہے یہ دہشت گرد جہاں گھر وجہ کھڑا ہے وہ دہشت گرد نہیں جہاں نسا جانا ہے ہوں امریکہ وجہ افغان ہے وہ ہو گئے جہاں اس گیا اپنے درد وہ درد ہو گئے وہ امن پسند ہو گیا جہاں گھر ڈر کے چھٹ کے جا رہا ہے وہ کی ہو گئے ہوں یہ سان پاگل بنایا گیا ہے دہشت تو کوئی چیز کھا لی میں نے سکول کا بچہ کہنے لگا جی مول بھی دہشت گرد میں کہ الحمد للہ دہشت گرد ہاں۔ کہہ یار مول صاحب ایک ہی میں آ کے تھی ناراض ہو جانا میں کہ نہیں ناراض تو ہو سکتا میں سلفات ناراض کیوں میں کہ یہ دس یہ جڑے کنجارے ہیرا منڈی چکلے دے بیٹھے کوئی دہشت خوف ہے نہیں تو میں کہ غیرت مند وہ دہشت ہوں میں کہ مراد آ سو دہشت گرد کن آخیا غیرت مند ہوں کنجر کی کوئی غیرت نہیں وہ دہشت گرد جی اس کی دہشت نہیں تو ویخ ماں بہن ہوں عزت لٹی جان جی دہشت ہوں وہ خوف ہوں تو ماں بہن بچا لین ہوں ایک طرف دہشت کا لفظ بول کے جگہ تھی آرام کر سکتا دنیا دے دسو جی امریکہ کی فوج بھی امریکہ کی دہشت نہ ہو ملک سے پائے جا سکے نہیں ہوں دہشت ایک پاس دہشت ملک بچا رہا کہ نہیں ہاں؟ ایویں مال عزت جان سونا دولت پیسہ زمین سب چیز تاری دہشت ہے تو بچی کھڑی ہے دہشت گئی تو سال کی چھین لے ہوں ایک پاس دہشت تو خوف تا ملک بھی بچا رہا ہے تاری عزت بھی بچا رہا ہے دولت بھی بچا رہا ہے ایمان بھی بچا ہر شاید خوف نہ ہوئے دوجے دے ہوں تے پاکستان دا خوف نہ ہوئے انڈیا دی فوج کہ بچی ہوں اس ملک نو کون ہوئی ہے دہشت دہشت تے فوج دہشت نہ ہوئے ملک بچی اچھا دہشت گرد مار انڈیا آ کے یار تاری فوج دہشت گرد گرد انہوں دہشت دہشت نہیں دینے ہوں یہ ختم کرنے ملک جانا جانا کہ نہیں اس طرح وہ دہشت ختم کر رہا مسلمانوں کی اپنی دہشت تو پھیلا رہا ہاں۔ مسلمانوں کی دہشت ختم کر رہا ہے ہاں، اپنی دہشت کیوں اس کی دہشت ہے اصل اصلا بنایا تقسیم کیا سانو بھی اون فرایا ہوں اپنے اصلے تو ڈردا پہ بائیمان جی اصلا سانو نہ دینا تو سارے کو ظاہر کی ایمان لاتا ہوں اصلا بنایا پھر سانو فرایا پھر ہوں ڈری لانتی دہشت گرد توں دہشت والی چیز تے سانو فرائی ہے بنائی بھی تے ہے تو وا دہشت گرد توں ہوں بجلی کی دہشت بس کی دہشت دیکھو ادھر ادھر تک دو سواری بس نہ گزرے ڈر نیچے بیٹھے ہو بج نہ جائے استری چلا رہے ہو دہشت کرنٹ مر جاؤ بجلی کی دہشت گیارہ ہزار وولٹ خطرہ کمبے لگا ہوتا ہے اچھا کسی دہشت گرد نہ ہی لگایا ہزار وولٹ اچھا جی دہشت گردی ختم کرنی ہے بھائی مانا بجلی جن اندر گیارہ ہزار وولٹ خطرہ ہے وہ تو بد رہی ہے نا ہوں بجلی تے کو ڈرتے ہو جن بندے ڈرتے پہنے بھائی مجھے ختم کر بندے ماری جا رہی ہے روز بجلی سوار بساں جہاز ٹرین بندے مار رہے ہیں دہشت ہر چیز اندر دہشت ہے ہوں بس کی دہشت ہے تینوں بس کی ہے تو اپنی زندگی بچائی کھانا جی دہشت نہ ہوتی تو بس مر جانا مر جانا ہوں ویک ہوا دہشت تیرا تحفظ عمل ہے تیری زندگی بچائی کھڑی ہے ہوں بس تو نہ ڈر تو اگے جا مرے گا کہ نہیں ہوں دہشت تینوں زندگی اس واسطے ایک دہشت ہے جی ملک بچائی کھڑی ہے زندگی دولت سونا روپا تیرا مکان تیری زمین ایک دہشت ہو وہ ہے اسلام والی دہشت ہوں ایک دہشت ہوتی ہے ظالم دی ایک دہشت ہوتی ہے انصاف کی ہوں تے قانون دی اینی دہشت ہے جو رب فرما ہے محبوبہ جب سزا دے نا دانیا تے بندے کٹھے کر لے تاکہ انہوں نے قانون کی دہشت بیٹھے ظلم نہ کرے ہوں معلوم ہوا مسلمان کی دہشت ظلم جرم کوفر شرک برائی ہر چیز تو بچا ہے بچا ہے ہاں۔ ہوں ویک خاندان تو لاکھ روپیہ دے رہا ہے دے رہا ہے ہوں دہشت تیری ہے یا ہوتی ہے جہاں مال دے رہا ہے یہ دہشت ہوتی ہے لینا یا دینا دہشت کہتی ہے پولیس کی چوران دے ڈاکو دے انہیں ایک بینک کے گارڈ کھڑوتا ہے اس کی دہشت ہے ریفر فری کھڑا ہے ایمان والا کو کسی کو پوچھو اس کی دہشت ہے کہ نہیں ہوں اصل یار دولت کا مواقع دولت بچائی کھڑا ہے لہٰذا دہشت ضرور ہے اس کی لیکن امن واسطے حفاظت واسطے دہشت ختم کرو دہشت کرے دہشت یہ دہشت سپ کی دہشت بندے کی دہشت کنو نو سپ نہیں درد نستا سپ نو دہشت ہے کہ نہیں کیا دہشت درد ہے سپ چلتے بندہ مار دو دہشت اکل نہیں رکھتے اکل نہیں اکل دیا ہے موازنہ کیا ہے یہ دہشت ایک اللہ دی رسول دی مومنا دی ایک حکومت دی ایک کے چور دی حکومت دی دہشت ہونی چاہیے چور دی ختم کر کے محافظ کتے دی دوسرا ہلکے کتے ہلکے کتے مار محافظ رکھو وہ چور دہشت وہ نہ ہوے تو چور تے گھر کتے کیوں رکھتے ہو کہ چور ان ڈر تو سارے گھر نہ مرے رکھ دو تو تھی دہشت گردوں کے خلاف ہو تو پھر کیوں رکھے ہوئے ہو تو کتے کی دہشت ہوگی یا نہیں آتی نہیں ڈرتا تھی سب نال زیادہ ڈرتے ہو کسی انسان کو نہیں ڈرتے جی نہ بند کے رکھے دالو پھر میں کیا سکولی میرے کو پھنس گیا میں کہ یار تو سب دہشت گردی کے خلاف ہو اس واسطے اپنے آپ آخو کا پتر کیوں میں دس جنگل شیر رہتا ہے آپ میں کہ ہر جانور ان کی دہشت ہے کہ نہیں سب تو زیادہ دہشت کے دیے شیر خدا ہاں۔ علی پاک ہاں۔ نبی دے داماد خلیفہ ولایت شریعت طریقت ہر چیز روحانی طاقت انی ہے جو مارا خیبر بیر اڈا چکیا ہوں کنی طاقت ہے لیکن اس دا نام بھی شیر خدا رکھنا پیا تمہیں کیا شیر ہوں شیر کن دہشت گرد بندے پھاڑ دینا ہے دے پھاڑ دینا ہے دہشت تم دیکھی نہیں سب جانور واد کے نہیں اچھا وہ تو چڑیا گھر رکھی کھڑا ہے بھائی مان رکھی کھڑا کہ نہیں وہی تو ٹکٹ لگی کھڑی ہے تو بندے مارو دہشت گرد نے میں کیا ہوں پتر اصا سانو کہہ لو دہشت گرد ساڈا رابطہ نسبت لگتی ہے شیر نال کہ شیر کا ڈر ہے خوف اسی ہوگا شیر تھی دہشت گرد گدڑ اچھا، کی دہشت آئے کا کتر نا گدرا گدڑ جانے میں شیران کے گھر کوئی نہیں جانا تو گدڑ بنایا گیا اس واسطے آیا جی شیر ہوں پھر کیوں آؤں کافر تو شیر ہے نا شیر تو گھر گیتا لایا کھڑا ہے پھر گیتا شیر آدھا یار گیتا آدھا یار پھر ہوں دہشت شیر بھی ہوں لیکن اس کی دہشت امن ہے اللہ پاک مومن امین بنا کے بھیجا ہوں رب آ کے امین یہ لانتی آ کے دہشت گرد ہاں؟ رب آ کے میرے دوست کوئی کلیم اللہ ہے میرے نال کلام کرتا ہے مومن نبی کوئی روح اللہ ہے نبی پاک نے آ کے ظالم کی دہشت ختم کی ابو جہل دی فرونا دی موسا کلیم نے آ کے انہوں کی دہشت ختم کی انصاف دیتا کی دی دہشت ختم کر دے امین دی دہشت آئیے نبی پاک امین سن ہوں جدو آئیے وہ دہشت پھر کسی عزت نی چھیڑ سکیا کسی مال چھیڑ سکیا کسی نال کوئی زیادتی نہیں کر سکیا یہ امین دہشت اسی ابو جہل کی دہشت کہ ہر کسی کی عزت چھینی جا رہی ہے مال چھینی جا رہا ہے اپنی اولاد زندہ دفن کی رہی ہے یہ ہے ظالم کافر کی دہشت یہ جی۔ ہے اس نبی رحمت اللہ مین کی دہشت جی۔ دہشت کوئی چیز خارج نہیں ہو سکتی دنیا وہ چیز دسو جی دہشت نہ ہو خوف نہ ہو دسو میں وہ بیان کرو میں دسنا بھی کہ نہیں ایک کیڑی ہے ہے بٹے <laughs> دہشت بٹے ہوں بعد آ کے یار بٹے بڑے دہشت کر <laughs> کھانا واسطے تہن آخر پہ گیا بٹیرہ باہر کا دہشت گرد امریکہ کو پنتالی ملک اتحادی پنتالی ملک کی فوج جاسر لا لو پنتالی ملک کی فوج جسلہ پاکستانی انہوں کا اتحادی ہے دہشت گردی ختم ہو رہی ہے ہاں۔ دہشت گردی ختم ہو رہی ہے پینتالیس ملک کٹھا ہو کے دہشت گردی ختم ہو رہی ہے اور پینتالیس ملک کا فوج اخلا کٹیا ہوا کھڑا ہے انہیں بھی دہشت نہیں مولوی بھی دہشت ہے جنہیں کچھ ہے <laughs> کی ڈرامہ لانتیاں نے بنایا ہے یہ ملا پیر بئیمان سارے جھوٹے جو ملے بیٹھے نا یہ اصل ملے بیٹھے نے اس واسطے تھی اسی دہشت گرد کافر مل گئے یہاں ڈالر دیا گیا ڈالر دے وک گئے نے کہ ہوں یار یہ مسلمان دہشت گرد کافر امن پسند ہے رب فرما ہے فسا دی شعور نہیں پر رب کافر کی فرما ہے قرآن پڑھ کے دے کہ مومنا کی فرما ہے کسی جہاز اللہ نے فرمایا کہ جڑا مومن نے میرا دہشت کر دیا ہوں اسلام چھڑ دو کافر اصلا چوکھا استعمال کرتے پہ ملک کھوئی جانے کی اسلام چڈی کرن وہ دہشت گرد نہیں نکتا اسلام ہے بندے نہیں دہشت گرد اسلام نو کہہ رہا ہے تھی بھی اسلام نو سمجھ رہے ہو ہوں جہاں مومن نو دہشت گرد آ کے کافر دے آخو کافر یہ دہشت گردی بندے نو کافر بنا رہی ہے تمہیں سن پتہ ہی نہیں یہ دہشت گردی دہشت گردی کی تاریخ کی چھٹی ہے امریکہ کو کی چھٹی ہے تو تھی ساتھ کہنا پہ دیں ہو امریکہ ہی آ کے مسلمان مسلمان دہشت گرد اسلام تھی بھی آخو فرق ہی رہا ایمان آخو اس واسطے یہ دشمن کی گل تمہیں میں سنائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خطاب فرمایا دشمن کا پھر کلمہ بنیادی دین کلمہ پڑھایا لا الہ نہیں کوئی بات پھر دشمن کی گل پھر قرآن پڑھایا آؤ بلا دشمن کی گل میرے شیتان رجیم دشمن کی گل وہی شیتان تمہیں سن بول رہا آپ کو کھے آؤ بلا پڑھ دو نا قرآن کیوں پڑھ دو کہ اس قرآن نو ہاتھ لا ظالمہ دشمن بیٹھا ہی تیرے دل اس قرآن نال تینو کافر کر چھڈنا ہے ہی واسطے اعوذ باللہ پر پہلے دعا جیں میں آدم نو تربیت کیتی سی اوتھے اے اولاد او دینی او وی ایو ہی اصول لگا ہوندا ہے کہ میں دشمن دا ذکر قرآن اچ کافراں دا چوکا ہے مومناں دا گھٹ ہے مومناں دا جیں تسی اپنے دشمناں دا ذکر چوکھا کر دیو چوراں دا ڈاکے دا راشے دا ذکر چوکھا کر دیو محبت واسطے کر دیو واسطے جہاں دشمن ہے ذکر ہمیشہ چوکا ہوں کیوں وہ پہنچا ہے نقصان یہ واسطے اللہ نے نہیں فرمایا آدم میں وہ نبی پیدا کرنا جا سارے امبیا کا سردار ہے سارے امبیا کا سردار ہے نبی پاک واسطے ہر چیز پیدا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ خطاب یہ فرما چڑھتا جو آدم میرے محبوب کا خیال کرنا فرما رہا ہے شیتان کا خیال کرنا معلوم ہوا کہ سب تو بنیادی گل اگر دشمن نو کوئی نہیں سمجھتا وہ ختم برباد ہو جائے نہ سمجھو گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان ظالم بھائی مان حکمران جو سارے بیٹھے نے برباد یہ چمن کے لیے ایک ہی الو کافی ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے ہر کرسی پہ الو بیٹھا ہے ہے گلستان کیا ہوگا الو کون دید کے قابل اب الو کا فخر و ناز ہے جس سے مغرب نے کہا تو آن ریری باز ہے الو ایک پرندہ ہے یہ شکاری پرندے نے اندر ستر جنس ہیں ایک ممولہ چھوٹے تو چھوٹا شکاری پرندہ ممولہ ہے وہ تو بڑا پھر کی ہے الو اگ لگے جاؤ بال بےری شکرا جناب بڑا کس میں پالکان تم تری شکارے لگ رہا ہے مطلب یہ سارے جنس شکار اس واسطے ایک بال نے شہین رکھا شہین لینا سارے نوکتے یہ ہر شہر شکار کر لینا چوہا کھا لینا مطلب کام کھا لینا بہری ہوں کان کھا لینی بہری سب تو زیادہ کھیتی ہے لیکن وہ کان کھا لینا جہاں شہین یہ نظر آتا کتنے دور بین نال یہ رہتا ہے اتنے سارے تو اتنے اتنے دیکھا اقبال شہین والا دماغ ہے تو سارے تو اتریا کہ نہیں سبحان اللہ اقبال ہے شہین باقی سارے بےمان الو ہے وہ کہتا ہے دید کے قابل اب الو کا فخر و ناز ہے جس سے مغرب نے کہا تو آن ریری باز ہے ہاں دیکھ وہ یار الو الو بھی قابل قابل آدر الو الو الو الو سونا سونا سونا ہے ہے ہے یار بڑا سکولی تیز اگر مگر خاجا تیار کیا تیار کیا میرے لیے شاہ تو بات ترقی آتا یہ آن ری بات ہے الو کی ہے الو جناب شکار نہیں کر سکتا اڈ نہیں سکتا ایڈا پرندا ہے ہے شکاری وہ پرواز کی طاقت نہیں اڈتے اڈتے چیڑی نس جاتی الو کی کرتا ہے اس ہربا کرنا رات نو جانا جھاڑیاں دے اندر درختوں دے اندر منہ چونجے کنکری لائے کے نا لوگ کنکری لائے کے جھاڑی دے اندر جا کے چڑ دینا ہے وہ ہل ہل جو پہ آواز پہنتی ہے کڑکا پہنتا ہے تو ہوں وہ چیڑیاں بچاریاں چھوٹے چھوٹے لا لیا بچ پہ چھپ انہوں فور کڑکا مر جانا بھی کی بلا آ گئی سپ ہے کی شاید کی شاید فور نسیاتی تو ادھر ادھر نسل بجن پہ یہ وقت نام رات کی رات کی نگاہ بڑی تیز پہ دن اینا ہے چمکا ڈر تو الو دن اینا ہے اس واسطے ویکو سکولی دین لال ان کو ایک بہن چوک بڑی دید پاؤں رہے اندھیرے وچ بڑے جانا ہوں وہ جانا الو اس جا کے کنکری فڑی وہ جھاڑیاں چھٹیا وہ ہوں ادھر ادھر ہوا تو جا کے پڑ جہے یہ پہلتے ہوتے ہیں وہ رات نو شونے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈوڈ ادھر ادھر سکتے ہیں یہ لانتی رات کا چلاک ہوں یہ جا کے پڑ لینا یہ ہر پائے ہوں شہین کی ہے شہین یہ جناب ایک ایک کر کے گچ جنوب یہ بھی پرندہ شکاری سید فرمین کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں جہان ایکو جہان ہے رائے کٹھے رہنے ایک خراب پرواز پہ کرنا لیکن ایک بال آتے ہیں میرے تمیز کر تمیز چشتی بھی ہی رول کاتری بھی ہوں تمیز کر ہوں شہین دے ویخ میں تم شہین کا مثالہ دے کے جا رہا ہوں شہین کی ہے پرواز اچھی نگاہ بھی اچھی شکار حلال کبوتری نو نسی خلا کے اندر شکار فرسی

اسی سائنس استعمال نہیں کرتے وہ سارے رب ایک رنگ کی پوڑی چڑھتے ہیں سائنسدان آ کسی شاید رنگ نہ دے رنگ کی پوڑی رب نے پیدا کی سائنسدان نے آپ جن چیز تو بنا ہے جنا چیزیا کوٹیاں بنگلے کارا آلات کپڑے کھلونے ہر چیز نو رنگ دینا رنگ دی پوڑی دینا کہ نہیں اچھا رنگ دی پوڑی نو آخ نہ دے تو تو اپنی سائنس نو پھر ویچ کے دکھا ایک خدا دی رنگ دی پوڑی ظالمہ چھڑ دے اصا ان سارا کچھ چڑھ دیا انہوں آخ تو رنگ دی پوڑی چھڑ دے نہ کار نو رنگ کر نہ کوٹھی نو کر نہ کپڑے نو کر ویخ پھر تیری سائنس کتنے جاتی ہے دلیا ساری رنگ دی وہ بھی سب شاید رب دی ہے

ہوں اس واسطے ای بنائیے تو کہہ دیا ای دیے ای اون دی بنی بنائیے وہ تو کسی کی بنی نہیں بنائی ہوں آپ بنائیے میرے سائنسدان لان کے بھی بنا چڑیا ہر شاید بنا چڑیا ہاں۔ جی ہوں پانی نہ بنا بجلی کیوں بنا جی تیل نہ بنا جہاز کی اڈا لانتی پہلے بنا یہ اس کی بنی نو بنا رہے ہیں کمال تو ہوتی ہے کہ انسان کی ہر ضرورت نو پہلے پیدا کر چکا انسان منگا جی پہلے دن کمال تو اس ذات کی ہر شاید بنائیے یہ بنا موبائل تو آتا ہے استعمال نہ کر وہ بنا انگریز نو آتا فاڑی کی ہر شاید کھول آئے مال نہیں مت وہ آتا ہر شاید استعمال کر دی استعمال ہو نا ہاں۔ استعمال ہاں۔ کر ٹی وی انگریز دی تے کڑی مسلمان دی ہوں استعمال ہو رہا کہ نہیں وہ سانو کہہ استعمال بےمانا اسی استعمال ہی کرتے پیا الحمدللہ اس دی تہذیب تعلیم قانون نہیں اپنانا چیزاں استعمال اسی کدی ڈکیا قانون یہ نبی بھی استعمال کرتے ہیں چیزاں خریدان دے بعد پھر ایک قانون ہے بائے شرا خریدو پھرو خریدان دے بعد کسی کی شاید کوئی نہیں رہی ہاں دکھا دو

ووٹ کہنے ہو گئے کمینے لے ہوں امانت کمینے دی کمینے کو لوگ لہٰذا ایک قومی کمینی تو وہی کمینے تو ہیں کیونکہ یہ خود کہہ رہے ہیں یار شریفہ میں دیکھی تعلق معلوم تھی امانت امانت یہاں کی کمینیا شریفوں کی امانت شریفوں کو لوگ دی ہے قوم اپنے منہ نال اپنے آپ کمینا کہہ رہی ہے انہوں نے بھی کمینا ثابت کر رہی ہے جو ووٹ جو انہوں امانت جو انہوں دے پہ اس واسطے انہیں دو گلوں کے سزا دے ویکو کسی نے پتا نہیں یہ گل تھی سمجھیے نا یہ ووٹا کی گل ہے بے وقوفا کمینے کمینے کمی نے ہم تو ابدل امان آتے آ لیا امانتا میرا دو کنو جڑا ک ہوں تاری دولت ہے امانت چور دے چٹو اچھا جی یہ امانت وہ دولت قوم کی امانت ہے نا بڑھی یہ امانت نہیں عورت امانت ہے کہ نہیں ہوں عورت بندہ کوئی جانی جاتے پڑھا دے آخر اچھا، امانت ہے نا قوم کی کوئی کنیا نو رشتہ دے دے آخر اچھا جی قوم کی امانت جو ہوں اتنے تمیز نہیں پی آتی اس واسطے یہ سانو پاگل پڑا رہے ہیں لوگ کہ شریف لوگ ختم ہو جان جی آن تو سارے نظام انتخاب اپنا نہ لیا اپنی کوئی چیز ساری تقدیر انتخاب ہے تو تو تھی نہیں آ سکتے سکتے کافر ہے پھر سارے جا ہو وہ اپنے آپ منا رہے ہیں ووٹ کیے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس علامہ صاحب اللہ نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس یہ ہے انگریزوں کی خود شاہی یہ جمہوری لباس انہیں پوا دیتا ہے بہار بندہ ووٹ دے میاں ووٹ دے ہوں تے دو دشمن ہیں وہ تھندار بننا چاہتے ہیں حق دیتی کرن سارے نو بے انہ دو بھی جڑا چون لگو ہوں ایک تو دشمن دوسرا اولو تھی حاکم چون رہے ہو تو تے بچوں کا کوئی امکان ہے ہوں یہ گل ہے ووٹے میں پھر ووٹے میں ویکو کہ ووٹوں نے اندر سٹھ سال ووٹ چلے ہوں تھی تھلے پہ جانے ہو یا اتن زندگی کا ہر شعبہ فیل ہو رہا ہے آخرکار کافر آ گئے ملک یہ ہے ووٹوں کا نتیجہ اس واسطے وہ آتے ترپو گے جتنا جال کے اندر یعنی اندر جنہ تڑپ سو یہ انگریزی جال ہے ترپو گے جتنا جال کے اندر جال گھسے گا کھال کے اندر کیا ہوا ساٹھ سال کے اندر الیکشن لگا کے ذرا سوچو غور کرو اس حال کے اندر فرما فرماندے یہ جنت ہے ہور سے خالی جی ہور تو خالی ہو جنت کی ہے ہوں دیکھو مرزا جو اپنی جنت پڑی ہے عورت بچ بٹھائی وہ وہ آدھے آدھے نام مراد ہے ہے ہے جنت سے خالی یہ نظام تعلیم قانون انتخاب جو نہیں نہیں دے کوئی کوئی اسلام دین مان کا نہ تیری حفاظت تیرا ہر نقصان یہ جنت ہے سے خالی یہ وادی ہے تور سے خالی علیہ تور دی وادی دے زیارت ہوئی ہے ہے وادی ضرور لانتی ہے یہ جنت ہے ہور سے خالی یہ وادی ہے دور سے خالی پاس سے خالی قریب جا خالی ویچ لارا الیکشن خالی پاس سے خالی دور سے خالی یہ تو خالی ہے تیرو نظر آ رہا ہے یار یہ سب کچھ پیا یہ سب کچھ گواچا ہے مسلمان کا بچہ کچھ نہیں نہ عزت جان مال ایمان ابرو کوفر دی حکومت کوفر دی تاریخ چھٹی تک بھی آ گئی ہے یہ ووٹان کا نتیجہ تے پھر بھی ووٹان قوم جا رہی ہے ہوں اس یہ سوال ویکو تھی کار چلا چارے ٹائر انج پنچر ہو گئے ان کے سو سو پنچر ہونا ہوں دو قدم چل دیں ٹھاکا کر دیں ایویں ہوں تمہیں بلا یار آؤ یہ چار ٹائر پائے یہاں میں تھی انتخاب کرو بندہ پانچ سو کٹھا ہو گیا جی اے ٹائر لا دو نو نہیں لاؤ کی کرنا ہے یہ لا ہوں وہ چلا پھر ٹھاکا پھر ٹھاکا دو قدم دے ہوں ہر وقت تھی پنچر لا لا لا گی چلا کے جاسو ایویں ہوں ویکو وہی پنچر ٹائر پی پی مجرم لیگ دو پنچر ٹائر نے بار بار آ رہے ہیں ریل بیٹھ گئی ٹیپ بدل رہی ہے چلان والا بدل رہا ہے ہوں ریل بیٹھی پی ہے پیمانا آو ہوں ٹیپ بدل دو تو ریل اٹھ جاتی گل تو ٹھیک ہے ریل بدلو وہی ریل چلاؤ ہوں سٹ تعلیم علم روشنی جنوب آخر کھڑے ہو بےمان ہو تا اصول ہے کہ لڑکا کوئی نمبر کوئی پرچیز رہ جائے امتحان ہے تو انہوں کلاس فیل کر دیں اگے کلاس نہیں دیں دیں نہیں دیں نا انہیں کہ دسو سکول فیل ہوئے تو انہوں کلاس نہیں لگتی حکومت فیل ہوئے تو بار بار آ رہا ہے نا صحیح ہوں ویکو یہ چار طبقے فوج ججی وکیل عدلیہ انتظامیہ پولیس فوج تے جمہوری شیطان یہ چار نے چارے پڑھے لکھے نہیں آن پڑھے اچھا یہ ہوں تھی ایک سال نہیں سٹھ سال ازمائی بیٹھے ہو فوج آئیے فیل ہو کے گئی ہے یا کامیاب ملکی معاملات ہے ایمان اللہ کو ہاں۔ فیل ہو جانا پڑھا لکھا فیل ہو گیا نہیں

لکھے انہوں فیل کر دیں پھر بھی پڑھے لکھے فیل جو آپ فیل ہو ہو ہو ہو پھر بھی پڑھے پڑھے لکھے لکھے فیل فیل فیل تھی ہی ہی نہ نہ اہل اہل ہوں قرار نہیں دیں نہ نہ اہل اہل قرار پڑھے لکھے کو نہیں نہیں فیل فیل فیل اتنے اتنے اگے ہوتا بھی بھی پھر حکومت آخر یہ ہیں ووٹ انہوں نے کون لے لگا بار بار سو روپے پنچر والے ٹائر نو بار بار کون لے کے ہے جمہوریت پڑھے لکھے نا انہیں فیل تو نہ حکومت بار بار آ رہے ہیں کی جی سکول کھولو گلی گلی تعلیم عام کرو انہوں کا ڈرامہ ویکو بھائی میٹرک شرط ہے جڑا امیدوار جہاں امیدوارٹ ہوا میٹرک بی اے شرط ہے اچھا بھائی ویک اوام سکول کھولو تعلیم عام کرو گلی گلی سکول کھولو تعلیم عام کرو کی تعلیم تعلیم دو شعور آ جاتا اچھا انتخاب ووٹ کون دینا چونے والے ان پڑھ سونی طرح والے پڑھے لکھے دالم کے پترو چونے والے پڑھے لکھے ہونا چلو

اچھا ہوں پوچھو جا رہے تھے سدر ہوں سارے پڑھے لکھے اندر تھلے چڑھ رہے ہیں ڈرامہ کی ہے تعلیم عام کرو تاکہ شعور بول کے جائے بے شوری ختم ہو جائے تو بے شوری تو آخو تھی حکومت بناؤ اچھا عوام نو سپاہی چڑھا اختیار ہے کہ جٹ دہکان بے وقوف لال علم بے شعور آخدن کہ نہیں ان پڑھ نو آخدن یار کہ او سار پڑھ نو آخدن سانو تو حاکم بڑا یار عجیب ڈرامہ ہے قوم ہی اس واسطے بھیا ایک قوم ہی نہ اہل تے فیل ہے جڑے نہ اہل تے فیل نو بار بار چن دے کھڑی یار قوم اہل دے کامیاب ہے معلوم ہوا ایک قوم ہی فیل ہے نہ ہے وہ بھی ہوں آپ کمپن نہ اہل تے فیل آپ کٹے ہوئے کھڑے

گل کرو خیال ہے اپنے نس نو رکھ لیا اسی ایک نماز پڑھیے ساڈے ماما جی فرما دیا سارے سن وہ فرماندے ہیں ماما جڑا اج نماز پانچ نماز پڑھ لے نا وہ پھر اتنے ویکد بھی جبریل کتوں وہی لے کے آ رہا ہے مڑی وہ جانا ہی اتنے جی میں ہری پگی بنی تو صبح اٹھ کے وہ آدم سان نبی پاس سولہ سال کی زیارت ہو گئی دیکھو ہاں۔ ظلم ظالم ولی کی زیارت اسی مر مر مرخا دعا منگ منگ دے سانو تے اپنے مرشد دی زیارت نہیں ہو سکی تے ظالم دے پترو تسی پہلی رات اپنی کڑو اے دا کوئی الدین دے چشتی دے چیشتی نو فکر نہیں ہویا داتا دے نہیں ہاں، بین چوتے امام اعظم تو ود گیا ایک رات بندہ جمع ہوئے سویرے نبی تک پہنچا دیندا ہے کیڑی توہین کر رہا ہے بندہ اللہ تعالی معاف کرے سڈے کول فتنے جڑے شخصیات دن بڑے فتنے نے واسطے میں کہ بھائی سڈے کو دین ترتیب نال نہیں پہنچایا گیا دین اور دین دی ترتیب دیکھو لا الہ پہلے ذکر خدا دا یا اور دا لا الہ دشمنا دی گل اللہ خدا دی گل ہوں اصل دشمنا دی گل بھی چڈ دیتی ہے اللہ دی گل بھی چڈ دیتی ہے اسی لگ گئے کی شخصیت پرستی کسے شخصیت نو منو اللہ دا نسبت قرب او سمجھ دے منو ذاتی طور تسی کسے نبی نو منو آکھو اے خدا دا نبی نہیں تے کافر نسبت توحید دلک سید ایمان بنسی تے جدوں نبی نال اے تے پھر تلے لیاس کر دی کون ظالم شخصیت پرستی دے مرے کھڑو ترتیب کانی شخصیات دی ہن ترتیب اے تواڈے کول ویکھو تیل کا رسول فضل نہ باد ہم اللہ ہن اللہ سب سے بڑا ہے پھر مخلوق ہے نبیاں دے اللہ فرمائے باز کو باز دے فضیلت دیتے ہے بڑے چھوٹے ہن کے نہیں کتاب کتابیں دیکھو اللہ دے کتاب ہیں ہوں قرآن وڈی کتاب کیوں آخو ترتیب ہے ویکو ایک سو چار کتاب صحیح سے چار کتابیں وڈیا تو رات انجیل زبور قرآن پاک ہوں قرآن پاک کو سب تو وڈی کتاب ہے تو خدا کی کلام دے وڈی کتاب کیوں پہ آخو ترتیب ویکو دین دی ایویں نبی رسول سارے ایک دوسرے تو فضیلت ہوں موسا کلیم رب نال کلام نسبت تو ہی جنوب بھی شان ہے اس واسطے میر علی سنگھ فرمائے کہ جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ نسبت تو عید دیے جدو توحید گئی تو پھر بچہ کی تھی اسی توحید گوا بیٹھے ہیں ترتیب سارے کو نہیں رہی ہوں شخصیات ترتیب ہے نبی رسول انہیں ترتیب ہے پھر صحابی ان چار صحابی وڈے پھر فرشتن چار فرشتے وڈے پھر کتابیں چار کتابیں وڈیا نا کہ نہیں کوفر ترتیب ہے کافر سارے نہ ہر کہیں سزا دوزخ یہ مختلف ہے سزا ہوں کوفر کا لفظ ایکو چلتا ہے لیکن سزا کیوں بد گٹ ہے سزا معلوم ہے کوفرے کی درجن جدو کوفرے کی درجن تو ایمان کیوں کہانی مارفت رب دی توحید ظالما کیوں درجن رکھتا تو رب تو بھی وڈا کیتی بیٹھا ہے وہ تو مخلوق ہے درجن تو تو پیر نو رب تو ودائی بیٹھا ہے ہوں شخصیات یہ ترتیب ہے ہوں تھی آخو سا پیر داتا صاحب تو وڈا ہے تو سنیا تو خارج جیڑی جیڑا پیر تو آدھوں تو آنو مطلب ہے دین ہے انہوں ذرا تسی ہاتھ تو ایمہ دے شیعہ انہیں ہاتھ تو زیادہ منیا خارج ہوگا اور داخل خارج اس قوم دے ذہن ہے کہ رکھے ہی نہیں گیا گل کہ جیڑا کلمہ پڑے بس وہ مومنے تو ہمیشہ رہ جاندہ ہے تو وہ جا نہیں سکتا داخلہ خارجہ ہر چیز دا ہے انہیں کہ انہیں شیطانہ دا سکول ہے وہ دو جشتر مائنے داخل دے خارج ہاں وہ آدھن پندرہ دن لڑکا نہ آوے خارج ہے انتو آدھا لڑکا چھی مہینے جاوے تسی آخو داخل ہے وہ اگلے دن خارج تسی داخل نمجی بیٹھو کیونکہ خارج ہے تو پتہ نہیں جسٹر دو اسلام ایسی دو جسٹر ہیں ایک داخل ہے خارج توحید رسالت ایمان ضروریات دین سب اقرار کرو مومن انکار کرو کافر اربا احکام ایمان رکھو تو مومن بن سو کوفر ایک گل چا کرو کافر دین ہے کوفر چاہنا یار بالکل آسان ہے ایک گل کرو کوفر بندہ ہوں داخل خارج سانو نہیں رکھا گیا اس واسطے حلال حرام نیکی بدی کوفر قانون تلی یہ سارا کیوں بابا کلمہ پڑھی کھڑا ہوں یہ کلما پڑھ کے اصل ہو کے کلمے کا کی مانا لیا ہے بھی کلمہ پڑھ کے بندہ آزاد ہو جاتا ہے ہوں دسو کافر بھی آزاد جہاں کلمہ نہ پڑھے تو جہاں پڑھ لو وہی آزاد ہوں ایک جج بندے ساری زندگی کی سزا دینا ہے انہوں آ کے جا پوری دنیا کی سیر و سیاح کر تیرے واسطے ٹکٹ جہاز گدیاں ہر شہر مفت ہیں لیکن ساری زندگی تیری سلام لکھ وہ ساری زندگی سیر و سیاح کرے کہ اس کا قید بولنا مذاق یا کی ہو کلما جو پڑھی کھانا کلما جی جیل بند ہو جاتا ہاں ہے قید ہے جی تلما پڑھ کے آزاد ہے تو کلما نہ پڑھے تو آزاد ہے پھر کلما پڑھنے فرق کی ہوا ہوں کلما اس طرح کا پیش کیا گیا کلما پڑھ لو پھر جو مرضی آئے کرو پھر تھی کافر نہیں ہو سکتے کوفر بکو کوفر کے نال مل جاؤ انہوں کا قانون چلاؤ یہ سارے ذہن پاتی گئی ہے کہ میاں کلمے پڑھا لے کافر نہ آخو تو گل کلمے پڑھا کافر نہیں آخو کلمے پڑھنے یہ تو آپ تک جی تفر دکھنا کافی تو ہو جاتے ہوں کوفر تو بچ انہیں کرنا ہے کافر ہوں انہیں جملہ بول بھی کل میں کا کرنا ابھی خوش ہو گئے کہ سارے سے حالانکہ سارے خلاف ہے زبردست خلاف ہے اسی تھوکا پھر ہو جائیں بھی کلمے پڑھا لوں کافر نہ آپ اصل یہ کلمے پڑھا لا کف نہ کرے پھر ہوں اسی اس گل خوش ہو گئے کہ کلمے پڑھا لوں کافر نہ آپ بھی سارے ایسا محفوظ ہو گئے انہیں اپنے آپ محفوظ کیا کہ سارا قانون جو چلانا ہے اس کلمے پڑھا لے تین مولیاں نے لوگوں نے فکر فتوے لاؤنے نے یار تو کفر کا قانون چلائی بیٹھا کافر ہے انہیں کی کیا دروازہ بند کلمے پڑھا لوں کافر ہی نہ ہوں ایک دروازہ بند ہو گیا ہوں وہ چاہے جو مرضی آئے اسلام کے خلاف کہی جائے کی جائے تھی انہوں کافر نہیں آ سکتے کیوں کلمے پڑھا بنا کے کلمے کل میں کو کا قرآن سارا دیکھو سما کئی جگہ اللہ فرمانا ایمان لیا کافر ہو گیا ایمان لیا کافر ہو گئے تو کلمے آدھو کافر نہ کو تو قرآن پھر تو قرآن ہوں ایک ایک کلم پڑھا کافر نہ آخو کفر کرے نہ آخو وہ پھر تھی قرآن نو منکر ہو بیٹھو چھٹی بیٹھو مجھے تو قرآن نو چھٹ دیتا کافر تو ہو گیا کلمہ کی بچانا قرآن دے آدھے کہ مومن کافر ہو سکتا ہے تھی آدھو نہیں جی کلم پڑھا کافر نہ آخو تو ہوں قرآن تھوڑے ہاتھوں کی آ کے نہ گیا تو ظاہری تھی خوش ہو گیا دیکھے کلم پڑھا کافر ظاہری تو تاری یار گل حفاظت بھی کر دی حقیقت تو آپ کو خارج بھی کر دی اسلام چو یہ نقطہ تھی یہ گل اچھا نہیں سوچی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد فائدہ کیا فرمایا ماں بوا یہ گناہ زیادتی ظلم آرام خان سے بچتے پینے ایمان کتنے ہے یہ یہ بھی بھی کافر کافر ہیں پہ وجہ کی دسی جو جو حرام کھان دے دے دے دے دوڑ دوڑ دوڑ دوڑ دیں دیں دیں ظلم زیادتی گناہ گناہ گناہ بیلے سو سو دی طرف سارے پھیلے تو کلمہ کے کے میں تینو من زندگی کوئی انقلاب نہیں آیا جی کا پڑھا قرآن جنجوڑ رہا ہے یہ تو قرآن نو کوئی پڑھ کے سمجھتا غور نہیں کرتا ہر جناب این جنجوڑ دے کا فرق ہونا چاہیے

خلادستان سرحد جدو سرحد پار کر پڑیا مطلب اسلام سرحد حداں ظالم اللہ فرمایا میرے حداں کون توڑ دین جہے نہ فرمان فاطق کافی لوگ میرے حد توڑ دیں جا مومن ہے وہ حداں کی توڑے یہ تو سارے حداں ہی ٹوٹیا پہ یار کوئی حد ہے قرآن کا تو سارے حداں توڑی بیٹھے ہیں تھی کافر نالو شیر شکر ہوئے پہ شیر شکر وہ تو نام دہشت گرد رکھے یار تھی آخو کافر نو کافر نہ آخو کیڈا غلط جملہ انہیں بولیا کافر نو کافر شیطان نو پھر شیطان نو تھی شیطان نہیں کہہ سکتے کیوں یہ دین اسلام کے خلاف ہے زانی نہ آخو آخو سور نہ آخو نہ آخو ہوں قرآن تو پہنتی ہے لانا تُن بئیمان کافر نو کافر نہ آخو تو کلمہ پانی کھڑا ہے رشوت خاندی سارے لانتی آخو ہاں، تھی کافر نو کافر نہ آخو اڈے لانتی ہے ساڈا نظریہ سا خراب ہوا ہے

الیاس قادری رسول اللہ دے ہو گیا ہوں کوئی ایک باپ ایک پتر کسی کے باپ کوئی مارد ہے پتر نو گالا دینا ہے وہ ہوں پتر سے گالا دن لڑیا پیا ہے برا دے پیو دے وہ چپ کی کھڑوتا ہے ہوں انہوں کی آسو یہ پیو کی عزت ود ہے عملی طور تجرباتی طور تصا ویکو مشاہدہ ویکو وہ کو نتیجہ لینا ہے بھی یہ پیو نو نٹ سمجھتا ہے برا نو جی اگر ود سمجھتا تو جانا تو پہلے ادھر ہوں صحابہ رسول اما تم مہاتل مومنین تمام نبیاں رسولوں کے اتنے برطانیہ کلما روڈاں رکھیں پین کتے نے نا کئی نبی پاک کئی کئی نا انہیں رکھ یعنی انتہا ہوئی پئی ہے کوئی توہین دی یہ مانے ہوں نے پیشاب اس طرح کی وقت دشا ہے وہ بول رہے

شاید رضوی صاحب آدھا میرے کٹھے پڑھتا رہا ہے یہ کٹھے ایویں جی اصا کرتے سا خدا کا پیشاب نوز بلا دے سو تصویر خدا دیا سب بنا سا کٹھے انتہائی آخیا وارا تو بےمان مرتاد بندہ وہ جڑا یہ پتر ہے ہوں دیکھ آپ تکلیف کر گیا پڑا پتر کا ہے پھر سان آتا میرے پندرہ پروفیسر استاد پندرہ پروفیسر چ ایک بھی نہیں سمجھتا کہ خدا ہے سارے آدھے خدا وہ آدھا ہے اتنے یہ ہے کہ جڑا سائنسدان ہوگا خدا نو منال نہیں ہو سکتا جڑا خدا نو منے وہ سائنسدان نہیں ہو سکتا سائنسدان اتنے کہنے انہوں نے کہ جڑا خدا نہ منے کہ دنیا ایسے طرح چل رہی ہے خدا کون ہے دیکھو لانتی ملا سرکادری فلانا پادری سور جنوب پوچھا کی تبلیغ کرنے بڑا مسلمان تو اتنے تبلیغ پہن جہاں مسلمان وستے پہن وہ کافر ویکھ لے پیچھے تبلیغ بھی ہوں آپ کافر نسل کافر ہوں یار یہ وہ مزہ ہوا میرا رب اللہ دیا فوٹو بنا منیا رب نے پیشاب دسنے چل پھر آئے مسلمان اللہ کدی پھر پتہ نہیں کافر کہڑے ہونے دیکھ دیکھو آج جی ہوں باجی صاحب گھروں نہیں نکلے آج طالب صاحب کے گھروں نکلے گجرات نال کی کوٹھی کے لکھا کھڑا سی کوڑا کرکٹ پھینکنے والا کتے کا بچہ ہے میں صاحب نے آخیا جی یہ سامنے والے کھانا کر دینا لانت پونے خدا دی کوڑا کرکٹ سچن نال کوئی کافر ہو جا ہے کہڑی انہیں جرم کہڑا ایڈا بڑا کیتا ہے کند تیری خراب ہوے کوڑے نال تے مسلمان نو کتا کہہ دیتا ہے پتر انہوں نے کتے کا بچہ کہہ دیتا ہے تو لانتی سانو کافر نہیں آخر دینا لکھا جی؟ جی؟ پیشاب کرنے والا کتے کا بچہ دیکھو کتا میاں صاحب آوے تو مسلمان نو جو مرضی کر دے نہ کر دے تو کافر نو بچا کر اور کوئی گل اللہ تعالیٰ سان ہدایت دے سارا لوگوں کو دور رکھے نواز گنجا میں خود ویل سنیا نواز گنجا جلسہ ہو رہے موچی دروازے لوگ ہوں تھلے پوری قوم نچ نچ کے آ کے بد نظیر بارے نا میاں صاحب تن کے رکھو میاں کے رکھو میاں کا پوترا جنوب پاکستان دیکھی کا سارے کا پیر سب کا وہ آدھا تیلیا تو آدھے تن کے رکھوتی ہاں، کرتے تو لانچ نام براد جی سچیل ہے نا مراد کیا میں کہ کہ نبی نبی پاک پاک پاک جڑا قرآن اترا اترا ہے ہے یا میں میں کہ کہ کہ نے پڑھیا سی اچھا جا نام نام <laughs> نبی گالا نہیں قرآن کتوں ہے <laughs> تو اصل نے بعد دیندے پیا پہلے تو قرآن کا نبی پیا اعلان کیا تینوں دہ تین کافران گالا نی دینا کوم شرول بری آ سور اے تیرے نبی نے قرآن نہیں پڑھیا تو لان پیا گالا نہیں دیندے نبی کافرا گالا گالا دینا دینا دینا رب کی ہے ہے ہے ہے ہے ہے اس کے رسول غیور بھی سور وہ وہ وہ ادا انہوں نہیں آخر تو ہی منت کتنے فورن آ جاتی ہے نا کوئی غلط کام ہوتا پیا یا نہیں آ جاتی اس وقت بیٹے کڑی اپنی کڑی نو گالا دینا پی خود سنیا سونا کا تقاضا ہے ماں نے اس واسطے میں ہوں سور سنی دا انہاں میں کہ لانتی ہوئے سور ہے نا سنی یہ اے خبیصو مدرسہ رشتہ یہ چار چیزاں بریل یادوں ختم کر رہے ہیں مدرسہ رشتہ امامت دلامت ہوں ہے سنی پر جنا دا پیا یا اللہ اے ان بخش دے یہ ساری زندگی نبی پاک دی توہین کی تیس واپس ہو نے اللہ اللہ مغفر لے حینا و میا شاہ اے ان بخش دے اللہ ناتی تیرے منہ بے ایمانا تو سور ہے غیور ہوں میں ہاں تو بابی دا کنارہ بنیا یا بابی دا رشتہ لمے دے میں آتا ہاں۔ اکثر گھر ختم ہاں، رشتہ مدرسہ امامت علامت علامت ہی بابی دی کوئی نہ رکھو جڑا سخت ڈوبیا نہ تھی اے بابی دی علامت ہے سارے ڈرا نے نہ ساتھ دیتے ہیں سوچے بنا کے دیا بس ہو رکھ رکھو بھابی اویس تو بھاپی مرتی ہے بعد مذہب پر عقیدگی ہی میں بڑھتی ہے بریک کی ویکھو بڑے باریک ہیں حالات کی امم کے امراض یہ خود بین اقبال نال ویکھے ایمان نال اقبال تو ابے بڑے باریک ہیں یہ امت حالات جڑی ہوئی پی نا ان دے اسباب بڑے باریک ہیں کسی نظر نہیں یہ آدھے نہیں تو کسی اللہ دے ولی نظر آ میں نہیں آتا سکتا یہ امت کی حالات ہوئی پی اسباب باریک ہیں باریک کی میں نظر ہے دسو پھر متا شاہ پہ دیکھو رسی پہ یہ سب پہ ہے ہوں اس رسی کو بندہ ڈرتا پیا کیوں کہ وہ سپ کے مشابے ہوں رسی ہے بندہ ڈرا رہی ہے جی۔ وہ رسی دہشت گرد بنی پی ہوں یار کیونکہ سپ نال متشابہ ہوں اس واسطے جہاں موسلا کافر سپ نہ رلیا کھڑے وہ بہن چوت اس طرح ڈرو وہ رسی کی طرح ہاں۔ کیونکہ وہ سپ دے ڈردے ہو نا یار سپ پیا ہو تو نظر کا بھی اس طرح ہے کوئی سپ ہے جی سپ پیا ہو تو پھر رسی بھی نظر آؤں ہے دوروں نہیں دسی بندے جی رسی تو ڈردا ہے سپ جی بابے تو ڈر اس کا مدرسہ اس کا رشتہ اس کی نماز اس کلام سب چیز تو ڈر لگا جا سکتا بھائی والی بھی بھائی والی کافی آسان سنی بریلی جڑے ہیں انہیں ویکیا انہوں نے جو بندی بڑھیا بھائی والی کر کے اچھا دکان کرایہ لے کے یہ تو بڑی گلا بہت ہے بابی لوگ بڑے طریقے نال بنتے ہیں نام راج بابی اس طرح کے بابی بنا رہے ہیں دکانوں کے ذریعے دکان کرایہ دیکھتے نا بس وہ ہوں شیعہ

نہیں جی، اسلام ہے پورے باطل کے خلاف جہاں آ کے بھی بابی کا پیشاب بنا میں مارا جھوٹا سننی جا کے سب دار میں ہوئے صحیح سن ڈیری آس کا بھی ہوا نا یہ تو بابے کے خلاف اٹھا یار کافر کے خلاف تو نہیں اٹھا کافر کے موافق بابے کے خلاف یعنی ایک مرغی زبا ہوئی پی ہے وہ آ کے حلال ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو دوسری زبا ہی جو کھا دی جانا لایا جی تکوے والی گل میں نہیں کھا سکتا بات ہی کی ہے قرآن فرماتا لا تب تک یہود امن نسوارا کسی جو بندی آیا کھڑا دکھاؤ یہود نسارا قرآن ایک نماز ہے تو ہر وقت کا دھیان اللہ تعالیٰ انعام والے لوگوں نے رستہ دکھا گزا والے نے بچا ہوں گزا والا واپی یا یہودی ہے تو لانتی گزا والے اپنے کھانا ہے واپی کے خلاف ہوا کھانا یہ وہ گل ہے کہ جزوی طور اسلام دے آنا دھوکھے واسطے منافقت واسطے آسان کام پھل لینے مدینہ مدینہ ایمان اللہ کو کس سے اولیاء اللہ گزر گئے تو سن کے جب مدینہ مدینہ کوئی اولیاء اللہ کہہ گیا ہوئے سارے پیر صاحبان اصل انہوں نے منہ کدی مدینہ سنیا نہیں کی کہ مدینے والے اسلام اسلام کر کے ہوں دیکھو ایڈی ذات تو مدینہ پیچھو قربان ہوئے نبی پاک نبی پاک کی کی ہے آپ کی ذات نو مدینے واسطے انہیں ویکو او ذات یہ تو ہم ملا بےمان کی گل کرتے وہ ذات کہتے نے سایہ نہیں مکھی نہیں بیٹھتی ٹھیک ہے نا اچھا جی آئیے اللہ دے دین دی باری تو پھر اس ذات تے اوجری پائے رہی ہے پی رہی ہے کہ نہیں اوجری جس تو مکھی نہیں بہ سکتی دین دی باری آئیے تو اوجری پائے رہی ہے ہوں نبی پاک نے اپنے جسم اوجری مدینے واسطے لئیے یا اسلام واسطے لئیے اسلام کیا تو مدینہ مدینہ مدینہ والے کا قرآن نالیت پہ ہے تو تو مدینہ مدینہ بھری کھڑا ہے لیکن گیا مدینہ دیکھو مدینہ نہیں پھر کتنے لا گیا وہ منافق نو پتہ نہیں چلتا میں ادب بے منافق نو پتہ نہیں ہوتا یاد رکھنا وہ آ کے لیٹرین جا کلو تین مدینہ جلدی کرو آگے مدینہ آئے مدینے کو چھیتری لیٹرین پہنچا مدینہ شریف کا مدینہ کی نسبت ہاں۔ نبی پارنا مدینے کی شان جب نبی پار قرآن چھٹی مدینے شان بھی کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا لیکن میں بیان کیا کرنا کہ مدینے کی شان مدینے کو شان نبی سی مارفت ملی ہے نسبت ملی ہے مدینہ خود ذاتی طور کیا ہاں؟ یہ تو آپ مدینے کی شان ذاتی ہے تو پھر نبی پاک خود تو ہی مدینے کی شان آپ کی نسبت نہ تو ہر دسو مدینہ وڈا یا رب قرآن رب کا قرآن لانتی ہے ناری مدینا مدینہ کرنا اگے لوگ خود بےمان نے منافق نے انہیں کو عقل آئے نہیں ہوں وہ تیرے بغیر لگ جائیں ویکو مدینے کا آشک قرآن نال ہی سٹ کے مدینہ مدینہ مدینہ بدھو قوم ساری لگی سلام نالیے ملنگ نہیں اپنا ملنگ ملتان ملنگ صاحب ہوں میری ادھر کتوں جاری لگی وہ تو نشے ہی بندہ سی نا جی چار سفین پیندا سی برف کا کھٹا سی بس وہ کسی پاس کشتہ پہنچی ایک دو کشتہ سنیا تو میری تو ملاقات ہوئی تو مینو نشے ہی پہ آخر و سلام ہزار اشتہار میں نشے جا کر مانتا جی میں آخیا ہاں، ہاں، چلو جی میں آخیا یہ لفظ دیکھو میرے نا ایسا نقطہ ہے دل نہ بجا میں ملنگا یار میں قسم خدا دی کر کے انا کدھر گیا نشا کدھر گیا کچھ اس وقت ریڑا انہیں خریدا وہ کام ملتانو چلتا ہے پاک پتن دیپال پور حجرے شریف تک یہ اٹھارہ بھی دن وہ کھوتے ریڑ لگ جائے رستے چ قرآن پاک چکتا ہوں اتنے حجرے آن کے گھر باہر انہیں چڈیا ہوا ہے بال کے جبان سن انہیں گھر انہوں نے کاروبار انہوں نے دتا انہیں تو سائے سانبھو میں یہ کام ہوں بابا جی انہوں دو دن بھاوے روٹی ملے نہ ملے وہ بس قرآن پاک چکتا بدی اخبار تلو چکتا پھر دے کھوتا ریڑا گھر دشان لایا ہوں دیکھو تو دجال دبئی بیٹھا ہے اپنا صدیق کشمیر صاحب صدیق مستری صاحب گیا ہوں ہوں دبئی دو ہفتے تین ہو گئے تو وہ مینو اس پتا فون آتا استاد جی ایک گرمی بڑی میری چربی کھر رہی ہے این شدید گرمی ہے اتنے کا جڑا پانی ہے نا وہ پتی پا تو چاہ پک جاتی ہاں۔ دوسرا اس کیا میں کمرے ڈکیا پیا میں باہر نکلنا سرے آم ننگیاں رنگا دیا میں باہر نہیں پہ نکل سکتا میں انداز لیا مطلب ہے رہ ٹھیٹ بن کے جی ہاں، جی ہاں۔ دوسرے جڑے کاروبار کر رہے ہیں انج بندہ جی آ جائے سکا تو پھر گوارا نہیں کرتا وہ جی میں تیار میں کاروبار تو میں بالکل غریب بندہ تو تنگ ہو کے کہ میں کروز سی اس کے چلو میں دو چار سال لا کر جا

میرے ساری دفعہ میرے سامنے لکھی ہیں پہ جڑی مرضی میں دفعہ تیرے دلاف ہوں ٹھیک ہے پھر میں انہوں کو جواب دیتا ہے میں انہوں کہا کہ جی میرے مقصد کتاب چکنی ہے نا پھر جنیا بھی کتاباں دیگر کتب خانے پہ ہیں جدے جدے نبی سنیا سنیاں گستاخیاں نے صاحب ہیں گستاخیاں نے اولیاء کرام کے خلاف نے حتیٰ کہ قرآن پاک تراجم وہ بھی چکو کیونکہ انہاں تے اختلاف ہے کیونکہ جو اختلاف ہے نا یا انہاں نے چکو تو قرآن بہت سارا اختلاف کرتا ہے میں جڑا سنیا تجمہ لکھا ہوا بھی نقصان کوئی نہیں

لیکن اس کو آڈر آئے نہیں تو تھوڑا منایا منایا ڈی ایس پی نے کہ کتاب ابھی اپنے مقد نہیں رکھ لگا ٹھیک ہے کوئی ایسی گل نہیں کرتا اس وجہ میں اپنی محمد چڑی پہلے چھٹی اس میں ثابت کرنا وا میں ہو کے اپنی فکر بیان کر دی ساری وہ ساری میں بیان کرنا سجاؤ

سب تک جڑا ہے چپ نہیں کرنا بڑا وا یاد کر حکومت کو سمجھا سو شو سب مکالے دے مکان معاف ہے کتابیں خلاف دیجیے بزرگوں کے خلاف وہ دکھا نہیں دیں تو بھائی کتابوں چکو سانو تھی اگر کوئی سانگ دے کوئی تاریر حکومت درخواست جس کے اندر ہوتا بھی یہ تا ہوں کدوں گا اگر تصا ہوں کیتا ہے اگر ہوں اصا اگے بیچا گے تو پھر کچھ جما

جب پابندی لگی ہے نا وہ کتاباں سرکار انڈیا چھاپ گئی یا اس طرح نا انڈیا نہیں جی ایک نہیں اتنے چھپ رہی صرف گل یہ کہ چھاپے ہو کا پتا گل سمجھ ایک کتاب